یا انہوں نے پرندی نی پرندی نہ دیکھے حکم کے باندھ ہے اسمان کی فضا میں انہیں کوئی ناؤ روکتا سوا اللہ کے بے شک اس میں نشانیاں ہیں آمان والوں کو فے ایک ساتھ چار